جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جم جگ بوتلا فانی بتوں کے عشق میں ہوگا تمر دوست تو پریشان رہے گا تمر دوست تو پریشان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات دونوں جہاں میں پائے چین کی حیات جو بندہ تیرا تیر فرمان رہے گا جو بندہ تیرا تیر فرمان رہے گا دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات جو بندہ تیرا تیر فرمان رہے گا فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ظالم مگر رہے گے میری انجمن سے دور ظالم مگر رہے گے میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے عاشق کو حق سے بس حرمان رہے گا عاشق کو حق سے بس حرمان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا